دو سو انتالیس آیت نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصی طور پہ جو درمیانی آثر کی نماز ہے اور اللہ پاک کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو اب مجاہدین کے لیے مسئلہ ہو گیا کیا حکم تو بڑا سخت ہے ہمیں تو لڑنے کے لیے جانا پڑتا ہے اس میں نہ تو آدمی بڑے اہتمام سے بعض دفعہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی بہت توجہ کے ساتھ اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے کہ اسے حافظوں کا حکم کہا جائے بھاگ دوڑ ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس حالت میں کیا ہوگا اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس کی معافی ہے خف تم پس اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا میدان جنگ میں ساری جالن اور رکبانہ تو زمین پہ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سوار حالت میں پڑھ لو فریدا امین تم پھر جب حالت امن میں ہو جاؤ جنگ ختم ہو جائے اللہ کما تکون تو اللہ کا اسی طرح ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے واپس صحیح طرح سے اپنی عبادات میں لگ جاؤ لیکن حالت خوف حالت جہاد میں اجازت ہے کہ پیدل یا پیدل یا سوار یا جس طرح بھی ممکن ہو اپنی نماز پوری کر لیا کرو اس کی مزید تفصیل پانچویں پارے میں آئے گی جب صلاح خوف کا بیان ہو رہا ہوگا یہ آیات احکام میں سے ہے جہاد کے احکامات کو اس آیت میں بیان کیا گیا